کیا جیب میں تصویر رکھ کر نماز ادا کی جاتی ہے وضاحت کریں بھائی زیر میں ظاہر ہے کوئی اپنی محبوبہ کی تصویر تھوڑی رکھیں گے آپ یہی ہوگا شناختی کارڈ ہوگا یا پاسپورٹ ہوگا ایسی تصویر ہوگی نا تو ایسی تصویر بند ہے آپ کی جیب میں ہوگی تو نماز ہو جائے گی